ابو جعفر ختمی کا بیان ہے کہ میرے چچا نے مجھے اور اپنے غلام کو جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ہاں بھیجا اور ہم نے ان سے کہا ہمیں آپ کی طرف سے مزارعات کے بارے میں ایک بات پہنچی ہے وہ کیسے ہے تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے حتیٰ کہ انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پہنچی تو وہ خود ان کے پاس گئے تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے ہاں تشریف لائے تو کی زمین میں کھیتی دیکھی تو فرمایا کی کھیتی کیا خوب عمدہ ہے لوگوں نے کہا یہ کی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ زمین کی نہیں انہوں نے کہا ہاں زمین تو اس کی ہے مگر فلاں نے کاش کر رکھی ہے تو آپ نے فرمایا اپنی کھیتی لے لو اور اس کا خرچ اسے واپس کر دو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چنانچہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اور اس کا خرچ اسے ادا کر دیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا اپنے بھائی کو عطیہ دے دو یا دیراہم کے بدلے کرائے پر دے دو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو ننانوے